ہم امریکہ کے یاروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں ہم امریکہ کے یاروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں یہود کے نمک خاروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں ہم امریکہ کے یاروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں یہود کے نمک خاروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں جو پاکستان میں رہ کر بھی امریکہ کا دم بھرتے ہیں جو پاکستان میں رہ کر بھی امریکہ کا دم بھرتے ہیں ہم ایسے سب غداروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں ہم ایسے سب غداروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں ہم امریکہ کے یاروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں یہود کے نمک خاروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں جو قوت در سے روز و شب اسلام کی دشمنی کرتے ہیں جو قوت در سے روز و شب اسلام کی دشمنی کرتے ہیں ہم ایسے سب زرداروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں ہم ایسے سب زرداروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں ہم امریکہ کے یاروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں جہاد سے خطرہ ہے جن کو وہ امریکہ کے پٹھو ہے جہاد سے خطرہ ہے جن کو وہ امریکہ کے پٹھو ہے ہم ایسے بد کرداروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں ہم ایسے بد کرداروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں ہم امریکہ کے یاروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں ہم امریکہ کے یاروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں یہود کے نم ساروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں جو جمہوریت کی ڈبلی پر امریکی طرح گاتے ہیں جو جمہوریت کی ڈبلی پر امریکی طرح گاتے ہیں ہم ایسے سب ایاروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں ہم ایسے سب ایاروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں ہم امریکہ کے یاروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں یہود کے سے اعلان بغاوت کرتے ہیں گو کلینار آبادی ہم خالی کھولے ناروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں ہم خالی کھولے ناروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں ہم امریکہ کے یاروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں یہود کے نمک خاروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں جو قوت شم اسلام کرتے ہیں جو قوت در سے روز اسلام کی دشمنی کرتے ہیں ہم ایسے سب زرداروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں ہم ایسے سب زرداروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں ہم امریکہ کے یاروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں ہم امریکہ کے یاروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں یہود کے نمک خاروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں ہم امریکہ امریکہ کے یاروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں ہم امریکہ کے یاروں سے اعلان بغاوت کرتے ہیں